تم سے نیچاند کو پوچھتے ہیں تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے اور یہ کچھ بھلائی ناؤ کے گھروں میں پچیت پچھلی دیوار توڑ کر آہا بھلائی تو پرہیزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آ اور اللہ سے ڈرتے رہوں اس امید پر کہ فلا پاؤ